مسٹر جنا جی جی نو قائد منن نال جی۔ ولی منن نال جی۔ ہر مذہب والا جی۔ وہ سمجھو اپنے مذہب نو سراسر جھوٹا ثابت کیا کرتا ہے اور آخو بھی زبان حال کہہ رہا ہے کہ اگر ولی بننا میرے والے مذہب والے پاس نہ آیا جی کیوں جنا جا یہ پکی گل ہے کہ وہ کوئی مذہب نہیں سی وی ہاں جی۔ دلیل کہ وہ ملک جڑا ہے جڑا وہ بنا گیا جی، جی۔ اس کا کوئی مذہب نہیں ایک دلیل دوسرا یہاں سارے مذہبی جڑے اپنے آپ سدا پھرتے ہیں یہاں کا ولی آخنا جی۔ متفق تفکی ہر مذہب والے کا آخنا جبکہ جی۔ آپ اپنے مذہب والے ولیاں نو مننا دوسرے مذہب والے ولیاں نو نہ جی۔ پھر آخنا بھی یہ مذہب نشٹا جناب ولی ہے دوسرے مذہب والے ولی نو ولی نہ مننا جی، جی۔ مسٹر نو ولی مننا جی۔ ادھر مسٹر جنا دی حکومت یہ دو دلیل نے اس بات دیا کہ بابے کا مذہب کو نہیں سی بابا کہہ سی تیسری دلیل کہ بابے کے بیانات نے سنی بابی کے جھگڑے چڈو کچھ ہے نہیں ہوں جسے ولی بابا بنتا ہے ہر کسی سارے سورا کے مذہب کے مطابق یہاں دی سوچ نظریے مطابق ولی بابا بابے کا کوئی مذہب نہیں نہ ملک کا مذہب ہے بابے کی دعوت بھی آتی جسے ہوں بابا بلی یہ آدھے وہ ولی ہے بابا بلی بنتا ہے پیا بغیر مذہب تو تو یہ مطلب یہ نکلے سارے مذہب جھوٹے نے جی۔ بابے آگے بنو تو ولی بنو لہذا جہاں لانتی آتا ہے بھی ساڈا وہ ولی سی میرا یہ مذہب ہے یہ دو گلا متضاد نے لانتی جس نے تو آنا سا ولی سی وہ تیرے مذہب ہے سی تیرے مذہب تو باہر رہ کے ولی بن گیا نا تو پھر یہ مطلب ہے تیرا مذہب جھوٹا رامیا تیرے مذہب تو باہر نکلنا ضروری ہے تاکہ ولی بن جائیے معلوم ہوا جن حرام دے نے انہوں ولی من یہ اپنے مذہب کی نفی کی اور جھوٹا ثابت کیا بند کری سمجھ لگی جی، جی۔ نوی فسوڑی جی السلام علیکم جی, جی، بابا لا مذہب ولی ہے تو پھر تا کوئی مذہب نہیں سارے مذہب جھوٹے جی مذہب پھر لا مذہب ہونا ہی اصل واسطے ضروری ہے مسلمان مسلمان نہیں رہے کافر کافر نہیں رہے گا ہاں۔ یہ کتاب چکے کوئی مذہب نہیں بس سارے رو نے جن فرقے بن چکے ہیں مذہب مذہبی فرقے چکے انہوں کا اجماع مرکب ہو گیا کہ اسلام اس سے باہر نہیں ہے اگر باہر ہوتا تو ہور کوئی فرقہ بھی ہوتا اجماع مرکب ہوں جی بالکل بالکل چار امام جڑے نا چار ہوں جس گل جس گل اختلاف کر گئے علماء نے انہوں انہوں مذہب تو باہر نہیں نکل سکتا کیوں اجماع مرکب ہو گیا جی۔ یہ مطلب ہے ہے حق جڑا کول کول کول کول اگر کوئی ہور تو ہور اختیار کر لتا جا لہذا حق تو باہر نہیں یعنی مقب کا مطلب یہ ہوتا ہے جی۔ بھائی مختلف جی، اقوال والے کوئی اپنے جڑے اقوال انہوں جی اقبال جی۔ اس تو خارج کسے کال دی اجازت نہ ہوئے ہونا ہے وہ بن جائے گا جب اجماع مرکب اجماع مرکب ہو گیا جی باسوں میں لا کے کھڑا پساؤ ہوں جی جڑے مذہب بن گئے جی۔ وہ آتا ہے بھی اسلام میرے کو آتا میرے کو آتا میرے کو مطلب یہ اجمام مرکب ہو گیا کہ سڈے تو باہر کوئی نہیں مسٹر جناح جہا وہ آتا سارے مذہب چڈو ہوں یہ مطلب یہ نکلیا اسلام وہ آتا پیا اسلام تو باہر نکلو کتے پتروں معلوم ہوا وہ اسلام ہی نہیں تھڈو کوفر والا کیوں جو ہوتی چوٹ آتا ہے سارے مذہب چڈو اسلام جہاں مذہب تو باہر کوئی نہیں جی، جی، جی۔ یہ پکی گل ہے اسلام یعنی ان فرقے مطلب ان کسی فرقے صحیح ہوئے گا بات ہے ہاں میل صاحب جی جی تنظیم المدارس والے سال دے وفاق والے جی جی یہاں سورا کے کل میں نواں ایک اعتراض کر لیا جی چاہے اللہ یار بھائی یہ جڑا نصاب مقرر کر دال سالوں کے اعتبار جی جی االاند نصاب ہے جی جی یہ میں آپ بالکل آپ کو ایک مت کے خلاف ہے اور شرح کے بھی خلاف اکل حکمت کے خلاف ہوئی گل تو شرح کے ساتھ ہونی جی، جی، جی، کس طرح میں کہ ذہن ہوں تر قسم کے ذہن کن ہوں ایک ہوں غبی ایک ہوں متوسط ایک ہوں غبی بالکل ماٹھا ہوں سمجھایا بھی سمجھ نہیں آتی جی، جی۔ متوسط ہوں دیر سمجھتا ہے جی، فوری سمجھ جاتا ہے اشارے گل نہیں سمجھ میں یار گل بھائی جدو ذہن تین قسم تسا سال مقرر کیتے کیے سارے واسطے ہی جی۔ برابر دس سال مقرر کیتے کیے بارہ مقرر کیتے کیتے کیتے اٹھ مقرر تو جی۔ برابر نے نا ہوں لانتی تھی جی تسان لحاظ کیتا ہے غبی دا جی۔ پہلے درجے والے ماٹھے کا جڑے متوسط درمیانہ درجہ ہے تے اعلی درجہ ہے جی، پھر انہاں کبالا ہے اگر تساں انہاں دا لحاظ کیتا ہے سرے دے واسطے ممکن نہیں بے شک سر تباہی کیتی جی معلوم ہوا لانتے تو سارا نقصان جی۔ دیتا ہے اصل یہ آپ صرف صلاحیت اور استعداد دیکھی جاندی سال مقرر نہیں کیتے جاندے جی۔ اسلاف کا یہ طریقہ رہا ہے متوسط بندہ یہ دیر دیر نال سمجھ زیادہ عرصہ وہ لوایا جی رشا سی وہ کٹ لوا کے انہوں پاس کر کے بات پاریا سورج سورج ہر ایک کا حق مار کے بیٹھے معلوم ہے عمل جڑا ہے سراسر علم ریلوے منتخب خلاف یعنی اس تو مراد کے فی امنی یتی ہی زمیر مرجے رسول ہے ہاں جی ہاں جی اور ان کی تلاوت میں یہ مطلب ہے کہ وصف سے ڈالتا ہے ہاں جی, ہاں جی۔ اس طرح کی مراد کے کہ یعنی جس وقت نبی جی، تلاوت کرتا ہے نا جی، تلاوت کے دوران جی کافروں کے اور سننے والوں کے دلوں میں شیطان پورا زور لگاتا ہے معنی غلط ڈالنے کا اچھا پھر سخ اللہ جی۔ ہاں وہ پھر آگے سخ اللہ ہاں دے کرم کرنا جی، جی۔ وہ پھر اللہ تعالی جو ہے وہ ظاہر کر دیندا اللہ تعالیٰ کافر منافک دل ہے جو رہن رہے ہے ہے داول نا جی اچھا اچھا ظاہر تو معمول نہیں ظاہری مانا جو سننے والے دل جی جی جی, جی۔ وہ مراد سرماؤن جو موت والا ظاہر جڑا نا یہ بھی گمراہی دی بنیاد ہے جس طرح کے جس طرح کے جی۔ بلا سارے قطعی دلیل قطری جی، جی۔ صارفنی یعنی ظاہر یہ بنیاد بنیاد گمراہی ہے اور اعلی سنت کا مطلب یہ ہے جب تک دلیل قطعی اقلی جی۔ یا نقلی سارے جی۔ فنی ظاہر نہ ہو سر فنی ظاہر نہ کیا جائے گا جی۔ اور جب جب وہ آ جائے گی پھر حامل پر ظاہر نہ کیا جائے گا بس اسی پر مبنی ہے سننے سے یہ سمجھ اللہ لگے نبی اب ادھر تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب شیطان کا تسلط ہی نہیں ہوتا نبی مومنین خالصین مخلصین پر جی۔ تو نبی کی تلاوت کے دوران کیسے ہو سکتا ہے جی۔ کہ نبی کے اندر نعود پھر تو اس کا مطلب یہ نکلا نعود باللہ کہ شیطان جو ہے وہ نبی کی تلاوت میں اپنی طرف سے ملاوٹ کر دیتا ہے قرآن جی۔ کلام ملاوٹ ہو جاتا ہے تو پھر پتا نہیں چلنے دیتا نبی کو جی۔ تو اس سے تو امان اٹھ جائے گی جی، جی۔ شریعت سے امان ختم ہو جائے گی تو یہ سارے پھر قطعی ہے عام مومن کے دل پر بھی تسلط نہیں کر سکتا ہاں اللہ عبادت کا ہاں پھر میں یہ ہے جی ایک اور مقام پر ہے جی جب ہم آج بیچتے ہیں جی جی تو آگے پیچھے دائیں بائیں فرشتے حفاظت کرتے ہیں جی، تب آتی ہے بھائی بہت حضور مجدد الف شانی فرماتے ہیں جی۔ بعض اوقات مجھ پر الہام ہوتا ہے تو یہ کیفیت ہوتی ہے کہ فرشتے آس پاس سے حفاظت کر رہے ہوتے ہیں اور شیطان کو قریب نہیں آنے دیتے جب ولی کا الہام بعض اولیاء کا اس طرح ہوتا ہے تو پھر سید الحاق کی واحد جو ہے اور وہ بھی تلاوت قرآن وہ بھی واحد قرآنی یہ مطلب جی،, جی جی جلی مطلب جی جی اس کے اندر شیطان کی ملاوٹ حول ولا معلوم ہوا یہ متابل ہے اس کو ظاہر پر معمول کرنے والا کا ایمان اٹھ جائے جائے جی جی جی کہتے ہیں اصول شریعت جی سمجھ نہیں آ رہی شریعت کے عقائد اور اصول بنیادی جی، جی۔ جن پر فروعات فروعات کی بنیاد ہوتی ہے جو محور ہوتے ہیں باقی سب اس کے آس پاس باقیوں کو متول کرنا پڑتا ہے یعنی باقیوں کو یعنی دوسرے لفظوں میں پھر جتنے متشابہات آ جائیں گے جی، جن کے کئی معنی ہو سکتے ہیں جی، جی۔ اور معنی متعین حق نہیں ہے جی۔ ان کا پھر ارجا کرنا پڑے گا تو ارجا ہمیشہ اصل کی طرف ہوتا ہے الو شاہی ارج ولا اصلی تو ظاہر بات ہے اب اصل محکمات ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اصل اصلیں ان امول کتاب یا وہ اصول ہیں انہی کو محکمات کو اصول کہتے ہیں اصول شریعت یہی ہوتے ہیں کہ محکمات شرعیہ جو ہے نا جی، جی، جی۔ وہ مضبوط ہونے چاہیے پتا ہونا چاہیے یہ محکمات شرعیہ ہیں لہذا آپ جتنی متشابہات ہوگی ہم نے ان میں تعویل کرنا ہے اور ان کو نہیں چھیڑنا کیونکہ اصل کو نہیں چھیڑا جاتا فرا کو چھیڑا جاتا فرا تابع ہوتی ہے سمجھ نہیں آ رہی اصل کیا تابع ہو اصل تو مطبوع ہے اصل کے تابع ہوتی ہاں وہی اصل کیا تابے ہاں، جی، جی، ہو اصل کیا تابے ہو جی جی تو اصل کے تابے ہوتی ہے جی جی اسی وجہ سے شریعت میں اس شخص کے لیے کلام کرنا جائز نہیں ہے جو محکمات شرعیہ جی جی اصول شرعیہ جی جی, جی۔ سمجھ نہیں آ رہی ہاں، امہات شرعیہ یا امات شرعیہ امات شرعیہ امات شرعیہ کو مضبوط نہ کر لیں یعنی کہ ان کو پھر جو یہی تو لانت پڑی ہے نا اس پر جی جی کاسم نانوتوی پر کہ لانتی موقع وہ متشابہ تھی جی جی اگر وہ اثر ابن عباس جی جی, جی۔ بھی ہو جائے ہاں جی ثابت بھی ہو جائے سمجھ نہیں آ جی۔ تو وہ کیا تھا متشاب تو اب اس میں تعویل کرنا تھی تاکہ وہ راجے ہو جاتا محکم کے خاتم النبی جین بل اجماع محکم ہے ٹھیک ٹھیک اب سمجھ آ گئی کہ نہیں ان پر ان سے سوال کرو ان سے سوال کرو کہ یہ بتاؤ کہ خاتم النبی جین کی نس جی، جی۔ یہ محکم ہے یا متشابہ ہے اور اثر ابن عباس وہ محکم ہے یا متشابہ سمجھ نہیں آ رہی بس اس طرح کے اگر آپ اعتراضات کریں گے نا تو پھر ان کا لاکھوں میں سے ایک آدمی تمہارے سامنے ٹھہرے گا ٹھہرے گا صرف کامیابی کی بات نہیں کر رہا صرف ٹھہرے گا کامیابی تو ان کے لیے محال ہے لیکن ٹھہرے گا کچھ دیر کے لیے کچھ کچھ دیر دیر کے کے دوسرے جو ہیں وہ ٹھہر نہیں سکیں گے یہ ان کے مبلغ علمی سے اونچی باتیں ہیں جی، جی، جی۔ ان کے مبلغ علمی سے ہاں لال کا مبلغ سمجھ لگے ہال ہے سب مبلغ کے ان سے یہی سوال کرو کہ بتاؤ محکم کون ہے پھر بتاؤ قاعدہ کیا ہے جی۔ اصل کی طرف محکم کی طرف راجے اتار کیا جاتا ہے ہاں جی جی یا محکم کو متشابے کی طرف ہاں جی، جی۔ اصل جو ہے فرا کی طرف راجے ہوتی ہے یا فرا اصل کی طرف ہاں میں ان میں سے اصل کون سی فرق کون سا ہاں یوں کہہ لو اصل ہے نرس ہے امول کتاب جی سمجھ لگی ہوں جنہ کا ایکو من ہے جی۔ اصل وہی ہے بنیاد وہی ہے سارے دین دی باقی جو کچھ ہے وہ فرا ہے وہ شاخ ہے لہذا ان وہ مانا کرنا پینا ہے جڑا ادھر ایک مانے جی۔ والے جہیا نے جو دس جی جہے مانے انہوں دے خلاف ہون گے وہ رد ہون گے جہے مانے انہوں دے مطابق ہون گے وہ صحیح ہون گے بس حضور حضور دے دے جوڑے پاک صدقہ سارے سارے کول پتر سمجھان واسطے رنگ نے مشکل یعنی مشکل ترین یہ والا جڑا ہے اسلم بندی علوی نو فرمایا سی کہ نظام انتظام پھر تو اس کو بھی کافر مارنا پڑے گا ہاں۔ جب کوئی نفس جما کا من کرتا ہاں۔ یہ کی راہ سے یہ نہیں سمجھ آ رہی بڑی دیر تک سوچ رہے اے بابا دا گل کی جی، جی۔ نظام جہا ہے نا جی، وہ آدھے نے مطلق اجماع دا منکر کو نہیں صحابہ دے اجماع دا قائل ہے قائل ہے اصل میں چلا ہے اچھا، اچھا، اچھا۔ <laughs> سمجھ لگی تو خاتم انہیں بھی جین دے مانے دے ہوتے صحابہ دا اجماع ہے بعد اجماع اگلے ہوئے ہیں ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਰ ਕਾਫਰ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਉਹ ਸਹਾਬਾ ਦਾ ਮੁਨਕਰ ਹੈ ਹੈ ਹਾਂ ਅਸਲ ਹੀ ਨਾ ਨਾ ਜੀ ਜੀ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀਅਤ دین ਚੋਂ ਹੋਵੇ ਖਾਲੀ کافر نی بنتا جنہ چر ضروریات یہ ہوئی تو کل میں مستند المعتمد جڑا ہے ہاں ہاں ہاں جی جی جی کل ہی بیان ہوا اس طرح دل محتمند یعنی کہ ایک تے اجماع صحابہ دا کا دوسرا پھر وہ بھی ضروری ہاں۔ ہے کہ کافر اور اگر صحابہ دا نہ اجماع ہاں۔ عام پھر اگو امت دا دا کہ تبا تبا ہوجما دا ان دے پھر کی حکم ہے ان دے بارے یہ پھر اختلاف پہ جاتا اچھا کئی ہاں، کئی تکفیر کر نہیں لیکن اگر ہی اجماع قطعی لیکن گل ہے بھی جیما آگے ہے تے اگوں یہ بھائی ضروریات دین چی بن گیا تو پھر میرے تکفیر ہو جانی مسائل مسائل ابن ابن واہن وہ نا کہ مردود ہے والا کول جڑا ابن ہانی ہاں جی مسائل ابن ہانی مسائل ابن ہانی باقی ائمہ نے بھی اس نو مردود کو قرار دیتا ہے ہے کیڑا جڑا جڑا اثر اثر ابن ابن عباس عباس نا جی۔ یہ دو راویاں دی روایت دو راوی دی روایت ایک ہے عمرو بن مرہ جی جی, جی۔ اور راوی نے نے نے ایک ہے عطا عطا بن بن صاحب صاحب جی جی مختلف راوی ٹھیک ٹھیک گل کردیا رلا ملا بند سن امتیاز تے فرق نہیں سال قائم رکھ سکتا کئی بچ مل یعنی جان گل کوئی نہیں سی بچ جی روایت کی مختلف تو روایت جیڑی ایسے الفاظ نال ہے نا کہ جس نو سامنے ہے رکھے اناضی رو والے نے اگر کوئی سوال کرے کہ صرف امام احمد بن حنبل نے رد فرمایا اور کسی نے بھی رد نہیں فرمایا گل یہ یہ نہیں کہہ سکتے اور کسی رد نہیں فرمایا جی, جی۔ سمجھ لگی جی, جی۔ اور کسے تک پہنچ ہی نہ ہوئے جی، تا رد نہیں کیتا یا انہاں رد کیتا ہے تو تک نہیں پہنچے امام احمد بن حنبل حجت نے بس گل مک گئی جی وہ کر سنے رد ہے اچھا، یہ جڑی گل ہے نا جی، جی، جی۔ اصل میں پڑھی سی العلوم للعلی العظیم اچھا۔ امام جی براک ایک وہابی ہے براک براک براک جی۔ سمجھ نہیں آ رہی جی جی جی براک براک یعنی ببوک ببواخ براک تو براک جڑا ہے نا انہیں جی. کیونکہ یہ ہیں ادھر والے حملی نا تو اپنے مذہب کا مطالعہ رکھتے ہیں نا جی، جی، فرو اس مسائل ابن ہانی کا حوالہ دیتا میں پھر مسائل ابن ہانی لبے لب کے باقی تصدیق کی وہ اسی طرح سی اصل پھر جواب میرا جڑا او دا جواب ہے وہ اصل ہے بنیادی <laughs> جی۔ کتاب براک نے تحقیق کی تھی نا العلوم لا جی میرے خیال میں یا ام ام ٹھیک یا رسالے ہاں رسالہ امام شافی دا نا جی، جی، جی۔ الرسالہ فی اصول الفقہ الرسالہ فی الفقہ سب سے پہلے اصول فقہ کتابی شکل میں جب آئے جی۔ تو وہ یہی کتاب ہے جی, جی۔, جی۔ ہاں۔ جڑا حضرت عثمان غنی سرکار کی شہادت پا کے فرمایا بھائی پیاسے شہید ہوئے اسلام کا گلبا نہیں وجہ وجہ جی بلوائی آئے سننا جی مصر دے بلوائی سن نا خارجی بہتری سن جی جی جنہ ساری شرارت کی تھی جی, جی۔ اور پھر کئی بعض مسلمان بلکہ صحابی وہ سادہ لوہی وجہ اس بلوے چ شریک ہو گئے وہ اچھا۔ بعد ہٹ گئے سن وہ انج ہوا پھر کے حضرت سیدنا عثمان غنی صحابہ کرام نو لڑن نہیں دیں دیں اچھا خلیفہ دے آپ سن جی جی جن نے صحابہ کٹھے ہو کے آئے انہوں نے فرمایا کہ سانو دسو اسی حاضر ہاں یہاں مار دینے جنہیں آئے اچھا لڑ پہ جی آپ نے فرمایا یار میں اپنی وجہ نال نہ خوش تو فون نہیں چاہتا اچھا سمجھ نہیں آئی جی جی آخیا پھر سانو تھی یہ فرماؤ کہ کم کم از تاری حفاظت کریے پیرا دے دیے اچھا انہیں کچھ نہیں کرنا تھی خیر میرے واسطے دا مطالبہ جڑے بلوائی سنے سی بھائی یا مروان سارے سپرد کرے جی سمجھ لگی جی جی یا حکومت برطرف ہو یا حکومت تو برطرف ہو جائے جی جی ہٹ جائے جی جی آپ نے دونوں مطالبے تسلیم نہیں سن کیوں مروان آپ فرما سن کہ بھائی وہ واسطے پایا سبوت تک گل نہیں سی اپن کی کہ وہ قتل جائز بنتا جی خلیفے کی ذمہ داری وہ اپنی پوری کرنی جی جی راہ مسئلہ سی خلافت چھوڑن دا جی آپ نے فرمایا میں نبی پاک نے فرمایا سی کہ تینوں سلا کمیس ہے شرارتی لوگ وہ اتارن کی کوشش گے تو تو نہ اتاری جی جی ہاں۔ جی بالکل قائم رہے جی۔ اتوں صحابہ نو لڑن منع فرما دیتا جی۔ اور اے توقع نہیں سی کہ انہیں ایک زیادتی کرن گے جی لیکن وہ بلوائی جڑے سنو گھیرا پا کے اخیر بڑھ گئے آپ نے یہی سوچا نا کہ قتل و غارت نہ ہو ہاں رہا ایسے سبحان اللہ کیا ہاں۔ جدو ایسی صورتحال بن گئی سی پھر صحابہ کرام چپ رہے صحابہ کرام جس نے وہ یہ کام جی جی جی جی قتل دا وہ کئی نو پتہ نہیں لگ سکیا بھائی کی پیا ہوں اچھا وہ نام مراد گھیرا جو پائی کھڑے سن جی جی جہے آپ چند جی اندر سن جی جی انہوں نے تو باہر جان سن دے دس اچھا بہرچ بڑے جی بالات بنا دیتے سن ج پتا لگتا بھی بھی انج ہوں وہ اگوں پھر یہ یہ سی ڈکی کھڑے سن سخت تو نہیں کرنا کام قتل وغیرہ مار مارن دیا میں ایک دن بیٹھا جی بڑا پریشان ہوا بھی یار عجیب جی گل ہے جس واسطے پترا تاریخ دیا کتاب پڑھنیا حرام نے عوام واسطے ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਨਾ ਖਿਆਲ ਆ ਗਿਆ ਉਹੀ ਚਲ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਖਰ ਕਿਵੇਂ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮਸਲਾ ਖਿਆਲ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਤਕਰੀਰ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਦੇ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪਿਆਸੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ تو میرے خیال چی بھی یار اس تو اس وقت سارا نظام اسلام دا چل رہا سی تے صحابہ اکرام تے لوگ موجود سن تے پھر آپ دا پانی بند رہا تے کسی نو پتہ نہ لگیا میں سوچ پیا میں کہ اچھا کسی دن نو پوچھاں گے جی مطلب سن کے بھی پریشان سے جی۔ بڑھ کے کتنا ہونا ਸਹਾਬਾ ਕਰਾਮ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਅਗਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਆਪ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਬਲਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਕੁਛ ਸਹਾਬਾ ਕਰਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਅਬੀ ਬਕਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ ਜੀ ਜੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੌਕਫ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਆਪ ਆਟੇ ਜਾਂਦੇ ਚੰਗਾ ਸੀ ਚਲੋ ਇਹ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੁਛ ਤੋਂ ਫੋਨ ਦਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਲੜਾਈ ਨਾ ਹੁੰਦੀ لیکن جمہور صاحب جڑے سن وہ آپ سن کے بعد آپ بارہ خلیفہ نے آپ کیوں ہٹن وہ تو فرمان رسالت سی جی جی اگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ معلوم ہو جاتا کس طرح لڑائی ہو رہی ہے اور اس کے باوجود ہی آپ نہ بلوائیاں قتل فرما تو کوئی نہیں سی انہوں نے کوئی گرفت نہیں سی ہونی کیونکہ خلیفے دے ممانت سے جڑا اے حدیث حدیث پاک دا مطلق مطلقاً پاک دا منکر ہو کافر ہاں جی ایک بندہ ہوگا کہ میں حدیث پاک نو مندا ہے لیکن جس نے گل کرو عمل یہ دکھاندا کہ وہ نہیں من رہا ہے کہندا کہ میں مندا ہے جس نے گل کرو یار تو بس پران پاک دی گل کرو حدیث پاک دے وچ تے پاگ کے بندی ہے کہ نہیں کی ہے کی نہیں تکفیر دی علامت بہاول پوری بڈھے سی کہ کس طرح ہو سکتا کہ عذاب قبر ہو اچھا عذاب قبر جڑا ہے نا جی جی بالکل ظاہر جڑی ہے نا جی جی جی جی وہ پاک نہیں کبے یہ بھی بھی ہے ہے جی جی جی جی جی یہ ابو بس کر بچہ نہیں ستا رہا ہے ابو اٹھی اٹھیت روح والے سلاح تو تسلیم جڑے نا جی جی جنہ کی قوم دو بارے اللہ تعالیٰ فرماؤں انہوں نے سر کیا جی, جی۔ اگ داخل کرخل کرتا ہاں۔ سدکے جا پھر بزرگ لطیفہ بولتے ہیں جی۔ ہیں کہ ویخ پانی پانی چ چ چ لے لے لے کے کے اگ اگ چڑ دینا جانا ابراہیم علیہ السلام آگے جا رہے جی، جی۔ جنت بن جی ادھر پانی ادھر آگے جا پانی چ دیکھ رہی ہے دنیا جانے آگے کھڑو یہ ہے انتی پارا پارا ہاں۔ سورت نو ہی ہے نا اچھا۔ ہاں جی آئیے ہاں جی۔ اچھا، پڑھی چلو ضلالا مما خط آتی ہی تو فادخلوا نارا بس ادخلو ہے ہے ہے ہے ہے نا نا نا ماضی ماضی والا یہ یہ تے دلیل بنائی اگلے ہاں۔ انہاں فا جڑا ترتیب ترتیب مال مال واصل واسطے اے دا مطلب متصل متصل پانی اچ گئے گئے نے داخل کر دیتے کیا کیا بات بات مفسرین کرام ہاں جی، جی۔, جی جی جی شیخ عبد العزیز محدث انہاں فرمایا نا تفسیر ایک ہے کیونکہ فا برا ترتیب مال واصل واسطے ہو کیا تو اچھا، تقریر فرمایا بھائی اللہ دیا بندہ لولا مزارے تے آوے تے اس تو اگر تسی کی لفظ بول دے او دے میں سمجھ نہیں لائے دے کیوں نہ لیا اس پاس تو پھر تسی فرماؤں دے ہو بھی لولا مزارے تے آوے تے اگو پتہ نہیں تسی کی کہہ دے یہ ہوندہ تحبیب آسنے تحدید شرمندہ مظاہرے جی، جی۔ جی۔ عمل ابھارنا مقصود ہوتا ہے نقبت دیوان کا مطلب بنے گا کہ اللہ تعالی رغبت دیتا ہے کہ روکا جی اور روک دے کیوں نہیں اور روکو ادھر ربانی سن ہاں جی شیر ربانی سن ادھر ربانی کیوں آ گیا ਇਹੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ تو پھر میاں صاحب دی شان ہی یہ ہوئی سی کہ نہا جنل منکر دے بادشاہ سی۔ بادشاہ بالکل صاحب۔ بالکل بالکل جی جی جی جی بعد بار وجود تو بعد بار خاص جی، تمامیت قصہ جی جی جی جی جی وہی جواب ہے کیونکہ وہ جہاں نا ہاں جی ہاں جی, ہاں جی۔ کلام جب آخد مراد ہے جہی میں کافی ری جی جہی جی، جی۔ میں لینا اگر اس کا کرار کردہ پھر اگر کوئی بندہ اس معنی دماپ نہ لو خاتمیا زمانی ہی سمجھ لگی دے خاتمیہ تو منے دے ایس مانے جنا لوے او جاہل تے گمار ہے ایک نو نے جاہل گمار کہہ دیتا سمجھ لگی ایک جڑا نہ منن والا ہے تھڈوں خاتمیہ زمانی نو کسے مانے نہ منے وہ کافر ہو گیا ہوں سمجھ لگی جی، جی، جی۔ تو اس کتے نے اے اے آکھیا ہے کافر لہذا یہ آخنا کہ انہیں او دا کلام نقش پہلا مب... جڑا ہے جہا ناسے یا مفسر ہے تے اے ناسے لہذا او اس حاکم ہونا ہے انہیں تے حاکم نہیں ہونا سمجھ لگی ایک گل ہی سرے تو مک گئی کیونکہ اوتھے جڑی ہے جڑی اوتھے او گل کردا ہے پیا جس خاتمیت تے انکار نو کفر قرار دے رہا ہے وہ خاتمیت وہ خود کفر ہے اگر صحیح ہوتی تو پھر اصا آ بنا دے وہ تو خود کوفرے کیونکہ وہ تو خاتمی منتا ہی اس مانے ہاں، سے ملازمت کشحال ہاں، کرا دے بندے کو دا کچھ حل کرا دے سچی دا او جڑا ملازم ہے ہاں قضیا فرضیا ہاں منڈو اے ہے کو ملازمہ اس دا باطل ہے جی۔ باطل اور باطل ملازمہ ہوں او نے کسے پاسوں قائم نہیں کیتا سوائے اپنے جہل دے جہل دے سمجھ لگی جی یہ ملازمہ کفر ہے جی تے او دا جاہل آپے کافر سمجھ لگی کیونکہ یہ ملازمہ کہ ملازمہ کے آپ تو بعد نبی آمن جی، جی، جی۔ مرزے ورگے ادھر نبوا محمد میں فرق نہ آئے یہ ہوں اتے لازمان سی بھی فرق آنا ہے تا کر کے جڑا مدعی ہونا ہے وہ بھی کافر واجب القتل وہ والے کافر واجب القتل اگر اصا یہ ملازمہ صحیح سمجھنے ہاں جڑا اس کتے کا قائم کیتا ہے ہے جی۔ تے تے پھر وہ ہونا جی۔ بھی کافر کافر نہیں نہیں بننا تو دے منن والے کیوں کہ فرق تے آیا نا جی، سمجھ لگی کہ نہیں نہ آن دا کی مطلب ہے فرق نہ آن یہ مطلب ہے کوئی کفر نہیں بنتا سب ٹھیک ہے جائز ہے صحیح ہے یہ مطلب ہے فرق نہ جی ہاں ہاں ہوں سم لگی جی اللہ کوئی فرق نہیں صحیح ہے جنہیں نبی آ جان گے سمجھ لگی گل میں ایک پاگل کا پتر کہنا دے بندی کہنا جی وہ نہ یہ دسو جن مرضی جھوٹے نبی دعوے کرتے رہن فرق ہی رہی آتمی ہے وہ وہ وہ ادھر ٹر گیا میں میں سرکار سرکار یہ یہ یہ نو کڈیا جی جی چلو اسی گل تو رہا کوئی جی۔ جی۔ کوئی فرق یعنی فرق یعنی کہنا کہنا چاہتے چاہتے نے نہیں آتا جی۔ ہزور ہاں۔ اثر ابن عباس دی تعویل کیوں ہو رہی ہے اثر ابن عباس دی تعویل جڑی ہے وہ کس مقصد آستے اگر مانا ہی یہ کرنا ہے تھے یہ کلام دا ਕਿ ਕੀ ਫਰਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕੀ ਫਰਕ ਆਉਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਵੇਂ ਭੌਂਕਦਾ ਰਵੇ ਕੁੱਤਾ ਯਾਨੀ ਉਹ ਕੰਜਰ ਇਹ ਪਿਆਖਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਗਰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਫਰਕ ਆਉਂਦਾ ਇਹਦੇ ਭੌਂਕਣ ਨਾਲ ਜੀ ਜੀ ਜੀ ਲਿਆਦਾ ਉਹਦਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਆ ਭਈ ਕੀ ਫਰਕ ਆਉਂਦਾ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਦੀ ਨਬੀ ਦੇ ਝੂਠੇ ਨਬੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਤੇ ਗੱਲ ਆ بے حضور دی خاتمہ پہلے پہلے تو میں کہ ابن عباس دی تعویل تے در پے دوسری گل اے دسو پھر ایویں پہ فکر جی۔ میں کہ تسی فکرے تے غور فکر گور کیا اگر کوئی نبی پیدا ہو اوتے اے نہیں کہہ رہا کوئی اگر متا نبوت پیدا ہو دلیا جنوں نبی کہہ رہا ہے اندر تو نبوت دی نفی کیویں ہو سکتی ہے پھر جی جی, جی،, جی۔ ہوں سمجھ لگی جی کہ جائے پھر تجویز کی ہاں۔ اور تجویز جائے بھی دلیل ہاں۔ پھر اگوں وہ ترقی پیا کرتا ہے فادلن جی جی جی, جی۔ فادلن دے نال جی جی کہ چے جائے جی جی یہ کوئی نبی تجویز کیا جائے جی, جی۔ ہوں اتے کی آخے گا جی، کنجرا ہوں تو دےش ہے معلوم ہوا پہلے دلے دا پتر گل کرتا پیا بل فیل نبوت دی جی۔ اگے تجویز نبوت دی اگے تجویز پیچھے بل فیل آپ جی، تجویز کیے جائے وہی داندہ پیا نا تو مفتی میں وہ جڑا وہ کاڑے والا والا وہ وہ سی امین امین اللہ انور انور انور خیر المدارس المدارس شر جی،, جی جی اچھا یہ سی نا جی، جی۔ تجویز لانتی یہ مطلب ہے اگوں جی جائے کہ ممکن یہ مطلب ہے پہلے جی اگے امکان ہے جی جی تو ظاہر بات ہے امکان استعدادی مراد ہے استعدادی مراد ہے جی جی جی امکان استعدادی دا مقابل ہوتا بالفیل لہذا پہلو بالفیل دی گل ہو گئی یہ مطلب ہے بالفیل نبی آ جائے کوئی فرق نہیں ہوتا چاہے بل امکان ہو چاہے بل امکان ہو یہ وہی کلام دا مطلب ہے چاہے بل امکان ہو یہ مطلب کی بنے یعنی کیا وہی جی۔ یعنی بل امکان کا مطلب یہ ہے کہ بھائی یہ آخنا جی۔ کہ بھائی ہو سکتا ہے آدھے بل کل کل کُوا کی بل فیل بھی ہو جائے تا بھی فرق نہیں آنا کیونکہ نبو خاتمے تو مانا ہی ہو گیا جی، جی، مطلب اچھا اگر وہ لوگ نا امکان ذاتی مراد کا جی۔ مقابل ہوتا جی، جی، یہ مطلب یہ نکلیا ہوں اگے یا امکان بل فیل ہو سی یا اپنا یا امکان جڑا ہے وہ امکان عام دمانے چی امکان خاص خاص ہوں اگلا بھاوے امکان خاص امکان خاص ہے تو دو جانب برابر ٹھیک ہے نا ہوں پیچھے جڑا ہے جی، جی، جی۔ وہ جو ترقی وہ ترقی تا صحیح بننی ہے کہ پچھلے نو واجب کرار دے مطلب یہ نکلے گا اگر جڑا آپ تو بعد نبی کا پیدا ہونا اگر واجب بھی ہو جاوے فرق فرق نہیں نہیں جائے کہ ممکن ممکن ہونا ہونے واجب نال سمجھ لگی جب ایسی منہوس لانتی کلام ہے کہ اس کتے نے ہر دی تعویل دے دروازے بند کر جو مانا مطلب کسے پاسوں پھیر کے کرتے ہیں وہ سوائے کوفر دے کو نہیں بنتا پھر پھر صحیح مفسر ہی بنتا یعنی- ہاں، مفسر یعنی یہ مفسر سمجھو تعویل گنجائش کوئی نہیں بالکل تعویل کی گنجائش اچھا، اور یعنی- پھر محکم دے درجے چ اس واسطے ہے جی، جی۔ کہ وہ کلام اس دے خلاف کلام ہے ہی کو نہیں اس کتے کو جی, جی، تصفیت العقائد لکھی سو وہ تفسیر کر دیتی سو دی ہاں ہاں اگر وہ لوگ امکان عام مراد کہنے کی امکان عام مراد ایسے یہ حرام دے خود او دے کلام نو نہیں سمجھ سمجھ نے جی، جی۔ وہ اندروں اقرار رکھتے ہیں کہ ہے گل سی نا موسا بازی ورگا وہ وہ یہ سمجھ آتے کہتے ہیں ہمارے ہکا سے غلطی ہوگی گئی ہاں۔ نہیں وہ انور عجیب گل کرتا جی جو آخر میں آئے ہاں جہاں ہاں، افزر ہوئے آخر چاہتا ہے وہ گیا سی میں جی صدیق افضل کنجرا وہ پہلے مولا علی چمبی بات وہ پھر خرچ ہو گیا وہ دونوں جیتے جتنے دیوبندیاں کو پہنچی نا بابا سچا بندہ سارے کو جواب نہیں میں گیا جی، جی۔ والے بندی مدرسہ انہیں جی، انہیں یہ شوجا باد شوجہ جب اتنے آپ نے بہت پیارا فڑے سی نے آ مکئی پھر مچودی مقید بھی جانے پھر ادب سی نا آپ نے اگر آپ آئی ہاں ہاں۔ وہ انکان والا وہ کہہ یہاں بھی مکان ہے اب رمائی جی مکان عام کے مکان خاص ہیں یہ مکان مقید مقد بجانبل الوجود ہے بجانب العدم وہ ایتھے ایتھے مار گیا کہنا جی بہر حال اب رمائی جی ہر حال تو اس کا ہوتا ہے جس کا کوئی حال ہو آپ کا تو کوئی حال ہی نہیں Oh, <laughs> آپ نے تکیا میں اعلان کر دے کہ ایک شخص نے ہمیں لاجواب کر دیا ہمارا بوتا سیک دیا کہ آپ تکیا کر رہے ہیں دیوبندی بن مہاراجا اچھا، یہی کہہ دیں کہ ایک بندے نے تکیا کیا تھا اس نے ہمارا تکیا بن کے دیوبندی بن کے ہمارا بوتھا سیکھ دیا ہم سے لاجواب کر دیا بڑا کچھ دیتا جائے نا جی جی جی جی اگلا تکرار کرے جی، جی، جی۔ وہ سمجھا ہی کافی رہ جاتا ہے کیونکہ بیٹھ بیٹھ نا گل دل حافظہ تیز ہوئے تو بس پھر کافی ہو جائے پتہ کی ہوں سمجھے جا محکمات اصول سمجھے محکمات اور اصول اور اصول جی جی جنا جنہ چر درس جی مضبوط نہ ہو کالی جی۔ ہاں۔ میں بیٹھے اچھا۔ اگر بل فرض عمر صاحب چوری کرتے تو ان کو ضرور سزا ملتی یہ ملازمہ صحیح ہے نا ہاں، صحیح ہے اگر بل فرض عمر صاحب چوری نہ کرتے تو ان کو کچھ بھی نہ ہوتا اے غلط ہے چوری نہ کرتے کوئی سزا نہیں ملتی یہ صحیح ہے ہاں، چوری نہ کرتے کرتے جی یہ ہاں چوری تو کوئی سزا نہ ملتی غلط غلط پتہ گل کی لیکن ہوں یہ میں وہ جڑا گل آئی ہے نا جی بھائی تقادیر تو مراد جی وہ احوال و اوزان اوغ جی انہ دا مقدم دنال جی۔ اجتماع ممکن ہوئے جی۔ اجتماع محال نہ ہوئے جی۔ بس بھامے او فی ذات ہی محال ہو من بھامے نہ ہو ممکن ہو من بھامے نہ ہو مثلا ہون تو کہنا ہے اگر گھوڑا ہاں، اگر گھوڑا پتھر ہوتا کیا اگر گھوڑا پتھر ہوتا تو جماعت ہوتا جماعت جماعت ہوتا ہوتا ہوتا بالکل کیا اگر گھوڑا پتھر تو بھائی گھوڑے دے پتھر ہونا جی یہ مقدم ہے جی مقدم ہے اس دے نال دمکن اجتماع احوال جی دے وچوں جی جماعت ہونا ہے جی کیونکہ جماعت ہونا پتھر دے منافی تھوڑا ہے نہیں اجتماع یہ ہوتا جی تو جب ممکن الاجتماع ہے جی تو ہوں یہ ملازمہ ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا یہ مطلب یہ ہوں بن جائے گا کریا فردیا جی کیا بن جائے گا شرطیا فردیا بنتا ہے پیا جی۔ کہ وہ محل فرد کر رہا ہے کہ اگر بل فرد یوں ہوگا تو یہ ہو جی۔ پتھر ہوگا گھوڑا جی۔ گھوڑے کا پتھر ہونا یہ تو واقعی کو نہیں میری گل سمجھے جی جی, جی۔ لیکن یار گھوڑا بل فرد اگر پتھر مانا جائے جی جی تو جی۔ پھر اس کا جماعت جو ہے جی جماعدیت جڑی ہے یہ والی حالت جی والی وجہ حالت جی اس کا اجتماع تو وہ ممکن ہے کہ نہیں وہ جی پتھر ہو جائے جی یعنی گھوڑا اگر بل فرد پتھر ہو جائے جی۔ تو جماعت ہونا پھر ثابت ہو گیا کہ نہیں ہوگا ہاں جی۔ تو یہ مطلب یہ نکلیا جی۔ کہ بھائی تقادیر سے مراد جیڑیاں تقدیر مراد ہو یعنی وہ شرطیا مقدم شرطیے جیسے ماسورے بنتے ہیں وہ تقدیر تقدی ہے وہ حالت اور ایسا حال اور ایسی وجہ ہے کہ جس کا مقدم نال اجتماع ممکن ہوئے چاہے وہ تقدیر اور وہ حال جڑا یعنی اور وزن فی رات ہی محال ہوے نہ ہوئے ممکن ہوے اجتماع اس دا جی۔ ممکن لگی کہ نہیں رات ہی مطلب محال نہیں مطلب، بات یہ ہے رات ہی محال ہونے مطلب ہے جی۔ کہ اگر بنسبت مقدم کے اس کو نہ دیکھا جائے جی، جی۔ تو واقعی ہے ہی محال ہوتا ہونا مثلا گھوڑے پتھر ہونا محال ہے لیکن جی گھوڑے نو فرد کیتا جائے کہ پتھر پھر دے دا وہ محال نہیں ہے مطلب ہوں اتے جڑا اس آخیا تحریر تاروی ہوں اصا یہ ویکنا ہے بھائی یہ جڑا فرق نہ آنا ہے خاتمیت کیا اس دا اجتماع جڑا ہے وہ نبی پیدا ہون کیا نبی پیدا ہومن اجتماع ہو سکدا ہے وہ اس طرح سے ممکن نہیں ہوگی سمجھ لگی والے جی کہ نہیں ممکن نہیں ممتن الاجتماع ہے جب ممتن الاجتماع معلوم ہوا کلیا جڑا میں جا میں کھولاں گا تک صحیح گل گل وہ وہ نبی ہو ہی نہیں سکتا جس نے صرف جی، جی۔ صرف کلیے کلیے فردیے فردیے کی جی۔ یہ یہ دسو صحت بتلان کا معیار دس کی ہونا نہ مراد کلیا فردیا اس لیے صحیح ہوتا ہے جیسے تقادیر جہیا وہ ممکن اجتماع ہو تاکہ وہ جڑی تقدیر جڑی وہ وہ وہ ہے تالی جی، تالی والی تقدیر دا اجتماع ممکن ہوئے نہ جی۔ جی۔, جی جی جی جی تا مقدم نال یعنی تقادیر ہی ایسی ہیں احوال اوزا ہی ایسے ہیں جی کہ ان کا اجتماع ممکن ہی نہیں ہے مقدم کے ساتھ فرضیہ غلط ہو جانا فرضیہ غلط ہو جانا ٹھیک سمجھ لگی کہ نہیں کرے مسلم ہوں فردیا جھوٹا کہ بننا ادھر جی، جی۔ میں کہنا کہ اگر گھوڑا پتھر ہوتا جی۔ تو انسان ہوتا ہوں انسان دے پتھر دا اتنے اجتماعی محال ہے اجتماعی محال ہے تو فردیا کیون صحیح ہے پاوے فردیا غلط ہے معلوم ہے تے سور دے بچے فردیا جڑا بنایا فردیا ہی کادبا فردیات ہوں سمجھ لگی نہیں جب ہے تو اس اپنی طرف بنایا ہے اور یہ تعلق جڑا ہے یہ معقولات میں سے نہیں ہے اس کا تعلق ہے شریعت کے ساتھ جب شریعت کے ساتھ ہے تو حکم شریعت عائد ہوتا ہے حکم شری تو فیل تو نہیں معلوم ہے کیوں کہ اگر معقولات میں سے ہوتا کدیا معقولہ ہوتا صرف یعنی اکلیات چاہو ان چاہو ہاں جی، جی۔ اگر وہ محل اکلیات کا مسئلہ تو پھر تکفیر نہیں ہونی کیونکہ میں مثلا میں ہوں کہہ رہا سی کہ اگر انسان یہ ہوتا گھوڑا جا پتھر ہوں جی، تین انسان ہونا سی ہاں میں ایک اکلیات گل کی یہ شریعت حکم شری نہیں ادھر شاید سمجھ لگی جڑا ہے کلیا اتنے بنتا شریعت اتنے حکم شریف عائد ہونا ہے سمجھ لگی گل یعنی ہاں۔ مقدم دا او دے دے دے احوال نال نال اوسا جس لے جڑی تالی ہے او ہاں۔ او او مطلب دے دے نال نال صحیح ملدی ہوے یار وہی مطلب اجتماع مطلب صحیح ممکن ہوے تالی دے دے مقدم نال اوہی پتر تالی بھی تالی بھی تو ایک تقدیر ہوتی ہے تالی مقدم تسا صحیح صحیح یہ کہنا ہے جی کہ بھائی اس کا اجتماع ممکن ہو احوال اوزا ایسے مراد ہیں کہ جن کا اجتماع جی، جی، جی۔ جن کا اجتماع ممکن ہو کس کے ساتھ مقدم جا تالی ہے یہ بھی ان ایک تقدیر ہے یہ کوئی باہر تھوڑا تھوڑا ہے ہے باہر ٹھیک ٹھیک کوڑا پتھر ہوئے گا جماعت ہوئے گا تالی اور ہاں ہوں دیکھو نا جی، جی۔ جیڑا پتھر ہونا ہے جی جی, جی، پتھر ہونے احوال ہے جماعت ہے بالکل سمجھ لگی گل بالکل بالکل سمجھ تو جماعتیت بھی ہوتا ایک حال ہے جی جی اجے بھی راز کھل گیا گئی ہے ہاں۔ دکھنے بابا جمیلا